السلام علیکم students I hope you are all ready for our sixteenth lecture today آج کا lecture is a continuation of the last lecture that we had اور آج کے لیکچر میں ہم سورسز آف اسٹریس کی بات کو کنٹینیو کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں میں نے مختلف فیکٹرز جو اسٹریس کاز کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا ٹریس کیا تھا you know I talk about individual factors I talk about you know how gender جو ہے can be a of stress of اسٹریسوشن factor look at how you know social factors have a role اور میکنگ برس لائف آج کے لیکچر میں ہم سورسز کی بات کریں گے ان سورسز میں سورسز ان دا فیملی ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے تو سب سے پہلے میں بات کرنی چاہوں گا سورسز ان دا فیملی ہر شخص کی آپ کو پتا ہے کہ پرسنالٹی جو ہے ہر ممبر آف دا فیملی کی personality is different you know ایک ہی گھر میں five people comprising a family you know father son father wife son you know two daughters اور ٹو سنز اور ون ڈاٹر جو بھی I mean every person has its own personality تو یہ جو جو سسٹم ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیملی سسٹم فیملی سسٹم کی کچھ اپنی بھی ڈائنامکس ہوتی ہے اور یہ جو ڈائنامکس ہے اس کی وہ کچھ اسٹریس پروڈیوس بھی کرتی ہے ایٹ ٹائمس تو انٹرپرسنل کانفلکٹ پھر آپ نے دیکھا ہی ہوگا virtually you know we are a witness to it on a daily basis کہ گھر میں جہاں پہ پانچ لوگ ہیں یا چھ لوگ ہیں یا چار لوگ ہیں جتنے بھی آپ کی فیملی کے لوگ ہوتے ہیں I mean there are times when there is a conflict there are times when there are different position taken by different members of the family you know ایک آدمی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میں نے آج مونگی کی دال کھانی ہے دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں نے ماش کی کھانی ہے تیسرا کہتا ہے کہ نہیں جی میں نے تو بریانی کھانی ہے I mean virtually around everything that we we do can have a conflict یا جس طرح ویری کامن کانفلکٹ جو ہر ہاؤس ہولڈ میں نظر آتا ہے وہ اراؤنڈ ٹیلیویژن ہوتا ہے کہ what particular programme to watch you know ایک بچہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میں نے چینل فور دیکھنی ہے دوسرا کہتا ہے کہ نہیں جی میں نے چینل ٹین دیکھنی ہے تو these are small areas eh, جہاں پہ کانفلکٹ جو ہے وہ جن سے ٹریگر ہوتا ہے اور یہ جو کانفلکٹ ہے وہ انویریبلی اپنی جو اسٹریس ہے وہ لے کے آتا ہے اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں خاص طور پہ جہاں پہ پاپولیشن اتنی زیادہ ہے وہاں پہ انویریبلی اوور کراؤڈنگ جو ہے آلسو از اے ایلیمنٹ جو کئی دفعہ ہمارے لیے کافی اسٹریسفل ہو جاتا ہے یہ جو اوور کراؤڈنگ ہے یہ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کس قسم کی اسٹریس پیدا کر سکتا ہے فار انسٹنس اوور کراؤڈنگ کی وجہ سے ہماری جو پرائیویسی ہے نو وہ کم ہو جاتی ہے کہ اگر ہم ایک دو کمرے کے گھر میں رہ رہے ہیں and they are ten members of the family تو which means five people are sharing one room تو اس سے بھی ایک اوور کراؤڈنگ کی وجہ سے ایک پرائیویسی کا ایلیمنٹ کم ہو جاتا ہے you know and that also though we میں ایشو اور problem but it does cause stress for اسی طرح ہماری جو ریسورسز ہیں فیملی ریسورسز جو ہے یو نو وہ ڈپلیٹ ہو جاتی ہیں وہ بڑی تھنلی اسپریڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں کوالٹی آف لائف جس سے سفر ہوتی ہے یو نو اگر انکم محدود ہے تو آپ اچھی ایجوکیشن اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے اگر بچے بہت زیادہ ہے and there large family size اسی طرح ایک اور چیز جو عام طور پہ دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ for instance you know bathroom facilities اکثر شہروں کے گھروں میں جتنا ہمیں ہم نے ایکسپیرئنس کیا ہے اور اور زندگی گزاری ہے شہروں میں تو یو نو پورے گھر میں there just one bathroom for everybody اور وہ جو ایک باتھ روم ہوتا ہے پھر اس کے آگے اس کے لیے لائنیں لگ جاتی ہیں کئی دفعہ یو you نو know, بچوں کو دیر ہو رہی ہوتی ہے بڑوں کو دیر ہو رہی ہوتی ہے دفتروں سے تو you know so stress that that also تو اسٹریس جو ہے وہ یہ چھوٹی چھوٹی کئی چیزوں کی وجہ سے بھی ہماری زندگی میں فیملی ڈائنمکس کا حصہ بن جاتی ہے اب فیملی ڈائنامکس کے حوالے سے ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ ہم تین طریقوں سے فیملی کی اسٹریس کو دیکھ سکتے اس کا پہلا جو طریقہ ہے دیکھنے کا وہ ہے you know when is a new member added to the family for instance ایک وہ پرسپیکٹو ہے دوسرا جو پرسپیکٹو ہے وہ بیسکلی ڈیوس کا پرسپیکٹو ہے اور تیسرا جو پرسپیکٹو ہے وہ ہے illness and death in the family تو یہ تین پرسپیکٹو کو آپ ذہن میں رکھیں کہ they have a very important role to play اب ہم ذرا تھوڑا سا پہلے پرسپیکٹو پہ غور کریں کہ what exactly is an addition to the family you know when there a new child born family you know there a lot of joy and excitement and happiness you know with the coming of a new baby in the family but let's not forget forget کہ psychologically from psychological point of view though it's a joyful event but it also brings some stress with it particularly یہ جو اسٹریس ہوتی ہے یہ یہ مدر کے لیے زیادہ ہوتی ہے اور مدر کی یہ جو اسٹریس ہے یہ صرف یو نو ایڈیشن یا برتھ کے بعد ہی بچے کے نہیں بلکہ the whole you know process of conceiving a child and then delivering a child and then raising a child یہ جو ہے یہ مدر کے لیے کافی اسٹریسفل ثابت ہوتا ہے مدر کے علاوہ دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نئے بچے کی جو ایڈیشن ہے اس کا ایک اثر ساری فیملی پہ پڑتا ہے وہ آپ پوچھیں گے کیسے پڑتا ہے وہ اس طرح کے for instance the father is also concern around the well being of the new child the father is also concern around the well being of the mother you know اور پھر جو نیڈس ہوتی ہیں ایک انفینٹ کی ایک نیو بورن بیبی کی اس کو you know both the parents have to cater to those needs they have to do whatever is required اسی طرح ریلیشن شپ جو کے درمیان کئی دفعہ افیکٹڈ ہو جاتا ہے نا with a new child in the family obviously the mother جو ہے the wife of the husband is not able to give as much time maybe what she was giving before to the spouse تو اس سے that is one element you know جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سم لیول آف ڈیٹیوریشن اور سم لیول آف لیٹ سے time spend between the spouse marginalise یا وہ کم ہو جاتا ہے اور اسی طرح ساتھ ساتھ اکثر اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ every addition in the family also adds a certain level of stress which is a financial sort of a factor کہ one has no parent has to worry about providing what the need of داگ ونز آر کہ بچے کی جو نیڈز ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش جو ہے اپنے انکم کو مزید بڑھانے کی کوشش جو ہے آئی I مین mean, یہ سب چیزیں جو ہے یہ کسی نہ کسی لیول کی جو اسٹریس ہے وہ ایڈ اس سے ہوتی ہے اسی طرح پیرنٹل اسٹریس جو ہے وہ بچوں کی پرسنالٹی سے بھی کنیکٹڈ ہوتی ہے اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے ہر بچہ یا ہر چائلڈ جو ہے you know every child in the family اس کی ایک اپنی ایک اپنی ذات ہے ایک اپنی پرسنالٹی ہے ایک اپنی پری ڈسپوزیشن ہے یہ جو ڈفرینسز ہیں ایک ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی گھر میں یو you نو know, ایک ہی والدین کے پانچ بچے ہیں اور پانچوں ہی فرق ہیں تو اس میں کوئی اس کی اس میں جو فرق ہے وہ ماحول کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ ایک نیچرل جو پری ڈسپوزیشنز ہیں ان کی فرق کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور یہ جو فرق ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی پرسنالٹی کی وجہ سے ہے اس کو actually we call it temperament کہ ہر بچے کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ فرق ہوتا ہے یہ تو آپ ہم we all see every day you know every household وہ ہر انسان جو ہے وہ فرق ہے ہر child is unique in that way تو اکثر اوقات ڈاکٹرز حضرات یا نرسز یا اس طرح کے انسٹیٹیوشن جو بچوں سے ڈیل کرتے ہیں وہاں پہ یو نو انویریبلی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ they talk of you know they differentiate between children in terms of کہ جی یہ یہ جو بچہ ہے جو نرسری میں آ رہا تھا یا یہ جو ہاسپٹل میں تھا یہ ایزی بیبی تھا یا ڈیفیکلٹ چائلڈ تھا تو ایزی بیبی یا easy child and difficult one یا ڈیفیکلٹ چائلڈ جو ہے this is normally how professional children اسی طرح دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بیبی جو ہے ان کے ڈفرینس جو ہے وہ کئی طریقوں سے اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتے ہیں فیڈنگ کے لحاظ سے یو نو کئی بچے جو ہے وہ بڑے کڈلی سے ہوتے ہیں کئی جو ہے دے آر ٹوائلٹلی some are fond of no بیگر ڈریسنگ اور ساری جو اس طرح کی سیلف ہیلپ اسکلز ہیں you know these are the areas جہاں پہ ان کے ٹیمپرمینٹل ڈفرینسز جو ہیں وہ سامنے بڑی واضح طور پہ آتے ہیں اسی طرح دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ڈفیکل چلڈرن جن کو ہم کہتے ہیں کہلڈرن وہ بیسکلی وہ بچے ہوتے ہیں جو شور بڑا مزہ آتے ہیں یو نو جو کئی دفعہ بڑی اونچی اونچی روتے ہیں یا وہ بچے جو you know sort of temper tantrum throw کرتے ہیں ضد کرتے ہیں تو یہ بچے جو ہے ان کو پالنا جو ہے وہ پیرنٹ کے لیے ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے مشکل ان دا سینس کہ ان کو زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے ان بچوں کے ساتھ یہ جو ڈفیکلٹ بچے ہوتے ہیں ان کی ان کی ہر جو مائل اسٹون ہے یا ٹرانزیشن جو ڈیولپمنٹ کی ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہ چیز اپنے آپ کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ مینیفیسٹ کرتی ہے فار انسٹنس انہیں یو نو کوئی نیا فوڈ اگر انٹروڈیوس ان کے لیے کیا جائے وہ جلدی کیے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اسی طرح ان کے جو سلیپ پیٹرنز ہیں یو نو وہ فرق ہوتے ہیں کہ بڑی رات کو لیٹ سونا صبح صبح اٹھ جانا جب بچہ رات کو بہت لیٹ سوئے تو اس کا ایک جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ والدین پہ پڑتا ہے آف دین اگر وہ سو لیٹ رہا ہے اور اور رو بھی رہا ہے تو وہ دوسروں کو بھی نہیں سونے دے رہا ہوتا انویریبلی آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ جو سب چیزیں ہیں یہ ان کا اثر جو ہے ایک اوور آل فیملی کے اسٹریس لیول پہ ڈیفینیٹلی پڑ رہا ہوتا ہے وہ کئی دفعہ we are not aware of that but it definitely is اور اس کی وجہ سے ہماری جو روٹین لائف ہے ایز پیرنٹس وہ بھی افیکٹڈ ہوتی ہے اب ڈفیکل بچوں کا ذہن میں آپ یہ رکھئے زیادہ تر بچے ڈفیکلٹ ویسے نہیں ہوتے it's only about ten percent of the children جن کو ہم کہتے ہیں کہ دے آر ڈیفیکل بیبیز تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک نیا آنے والا بچہ جو ہے نیو ایڈیشن دا فیملی جو ہے وہ صرف والدین کے لیے ہی میرے خیال میں اسٹریسفل نہیں ہوتا بلکہ اور بچے بھی جو فیملی میں ہوتے ہیں ان کے لیے بھی وہ کسی نہ کسی حد تک اسٹریسفل ہوتا ہے اور اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ چھوٹے بچے جو آلریڈی فیملی میں ہوتے ہیں جن کی عمر یہ نو دو تین سال ہوتی ہے ان بچوں پہ سب سے زیادہ اثر ہمیں نظر آتا ہے اس چیز کا پڑھتے ہوئے اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ بچے جو ہیں دو سے تین سال کے یو you نو know, وہ انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ان کی پیرنٹل اٹینشن جو ہے یا ان کی اٹینشن جو مدر کی اٹینشن ان پہ تھی یو نو وہ ڈیوائڈ ہو رہی ہے تو ان ان کے اندر آپ کو کئی دفعہ نظر آتا ہے ایک جیلیسی کا مادہ یو نو ان کے اندر آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ کئی دفعہ جو دو تین سال والا بچہ ہے وہ چھوٹے بچے کی یوں یو نو چٹکی کاٹ لے گا ٹانگ پہ یا ہاتھ مروڑ دے گا یا تھپڑ مار دے گا تو یہ کیا ہے یہ یہ وہی جو ٹرانزیشن جس میں سے وہ دو تین سال والا بچہ گزر رہا ہے which is trying to adapt cope with the fact that is a new addition family اس بچے کو وہ ریئیکٹ اور رسپونڈ اس طرح کر رہا ہوتا ہے اسی طرح یہ بچے جو ہیں کئی دفعہ دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ اپنی مدرس کو زیادہ کلنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ یہ وہ ماؤں کے پیچھے ایک قسم کے جو جس طرح ہم کئی دفعہ پنجابی میں کہتے ہیں چچر ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کو لیٹ گو مدرس کو نہیں کرتے you you know know they they they they constantly want want to to in the the mother's lap go everywhere with mother اور ماں غسل خانے میں جا رہی ہے تو بچہ بھی غسل خانے میں ماں کو فالو کر رہا ہے اور ہر وقت ماں کو اپنی نظر کے سامنے رکھنے کی کوشش ایسے بچے کئی دفعہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اور کئی دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کو نیند کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے ان کی نیند کم ہو جاتی ہے یا کئی دفعہ ان کو ٹوائلٹنگ ٹوائلٹ پرابلم شروع ہو جاتی ہیں you know I know of kids for instance ان کو they start to pass urine for instance you know کیونکہ ان کے اوپر ایک اسٹریس پڑتا ہے نیا بچے کے فیملی میں داخل ہونے سے جو اولڈر بچے ہوتے ہیں یو نو جو پانچ سال سے بڑے بچے ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے اسے ڈیل نہیں کرتے وہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ایک نئی ایڈیشن کو ڈیل کر لیتے ہیں اور اتنا ان کے ایشوز جو ہے وہ وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے مینیفیسٹ نہیں کرتے the second source of stress in the family جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا از ڈیوس تو اب ذرا تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ what is a divorce divorce تو آپ کو پتا ہی ہے بیسکلی طلاق ہے when two people a husband and a wife they decide to separate and to move out of each life and go their own ways divorce جو ہے یہ بھی فیملی کے لیے کافی اسٹریسفل ایکسپیرئنس ہوتا ہے کیونکہ اس میں یو you نو know, ان کی ساری سوشل جو انوائرمنٹ ہے سوشل ملیو جو ہے وہ فیملی کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور lot of times residential issues پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ وہ جو ہے کئی دفعہ تو کی فارم میں ہوتا ہے کئی دفعہ you know two parent home کی فارم میں ہوتا ہے اور پھر اسی طرح فائنینشیل یو نو کچھ فائنینشیل ایسی سرکمسٹانسز کئی دفعہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو مزید اسٹریس کو ایڈ کرتے ہیں تو بچوں کے کیس میں یہ سارا کچھ جو ہے نئے یو نو گھر کی شفٹنگ نئے گھر میں جانا یو نو گھر کو نئے طریقے سے چلانا اور جب اور اور فائنینشیل اسٹیٹس میں چینج آنا کسٹوڈیل پیرنٹ کے رویہ یو نو اس کی اویلیبلٹی جب جب یہ ساری جو فیکٹرز ہیں یہ یہ جو ڈیورس کی فارم میں سامنے آتے ہیں they all create you know stress for the children اور بلکہ according to Wallerstein you know جو سائیکالوجسٹ ایک بڑا مشہور سائیکالوجسٹ ہے اس کے کہنے کے مطابق جو اسٹریس پڑتی ہے ڈیوس کی وجہ سے اس کا جو اثر بچوں پہ پڑتا ہے اس میں اس کا خیال ہے کہ بچے بچوں کی جو ایج ہے that's a very important factor you know that determines how the child is going to deal you know with new situation ایک چیز جو اکثر دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچے if they are very young you know ان کی عمریں چھوٹی ہیں چھوٹی سے میری مراد ہے کہ they are eight years to you know fifteen years تو وہ کئی دفعہ they go into a kind of a guilt trip they start to feel کہ ایز اف جو یہ جو ان کے پیرنٹس نے جو ڈسیزن لیا ہے اور جو وہ سیپریٹ ہوئے ہیں وہ probably they are at fault the children are at fault تو یہ جو چیز ہے یہ بچوں کے لیے you know the they start to feel responsible for the divorce of the parent یہ بہت اسٹریسفل کئی دفعہ ثابت ہوتا ہے and I my own practice come across you know many situation of this sort جہاں پہ بچوں کو بہت وقت لگا اس چیز میں سے نکلنے میں اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ ڈوس جو تھی it was a decision made by the two parents and had nothing to do with the children اسی طرح اسی طرح جو بچوں کے زین میں اور بھی بے شمار میں نے دیکھا ہے کہ اپریہینشنز جو ہے پیرنٹس کے اراؤنڈ کے ویدر اگر ڈیورس ہو گئی تو پھر آیا یو نو ابا ہمیں اویلیبل ہوں گے یا نہیں ہوں گے والدہ اویلیبل ہوں گی یا نہیں ہوں گی how often are you going to see them you know اور اس کی وجہ سے ان کا اسکول پرفارمنس افیکٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے یو you نو know, ان کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے بچوں کی اس کی وجہ سے ان کی بھوک ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ایک قسم کا ریپل ہے ڈورس کا جو بچے جو ہے وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں بڑے بچے جو ہیں اولڈر چلڈرن اور ایڈولیسنٹس جو ہیں ان کا مینیفیسٹیشن جو ہے وہ سلائٹلی ڈفرینٹ ہے چھوٹے بچوں کی بہ نسبت ایڈولیسنس جو ہے وہ اس چیز کو مینیفیسٹ کرتے ہیں غصے کی فارم پہ اور کئی دفعہ وہ اس غصے کا اظہار اس طرح بھی کرتے ہیں کہ وہ کسی ایک پیرنٹ کی سائڈ لینا شروع کر دیتے ہیں اور وہ دوسرے پیرنٹ کو ریسپانسبل ٹھہراتے ہیں یا you know they try to rescue and protect one of the parents تو جو بچوں کے لیے بلکہ پوری فیملی کے لیے اس طرح کی سچویشن سے ڈیل کرنا اور اس سے اڈیپٹ کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا بلکہ میں تو یہ یہ کہوں گا کہ اس پروسیس کو کئی سال لگتے ہیں یہ کوئی کئی مہینوں کا پروسیس نہیں ہوتا بلکہ کئی سالوں کا پروسیس ہوتا ہے اور اس میں اس پروسیس میں I think parents have a very very important role to play وہ آپ سوچ رہے ہوں گے کیا اس میں basically how parents handle the the divorce how the parents handle the separation how the parents decide to take care of the children you know کیونکہ پیرنٹس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ اپنا کمیونیکیشن اپنا جو کانٹیکٹ ہے اس کو مینٹین رکھیں اور ایک ایسی انوائرمنٹ ایک سیکیور انوائرمنٹ جو ہے آف سم سارٹ وہ ضرور پریزنٹ کریں کیونکہ بچہ جو ہے وہ ایک ٹراما میں سے گزر رہا ہوتا ہے بچہ جو ہے وہ بے شمار ایک انسیکیورٹی کی فیلنگ میں سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس لیے پیرنٹ کا اس طرح کی سچویشن میں ایک ایک عقل مند پیرنٹ جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن میں اس چیز کا خاص خیال رکھتا ہے کہ بچے پہ جو ٹراما ہے اس کو منیمائز کیا جائے اس کو مارجنلائز کیا جائے اس کا ایک طریقے کئی طریقے ہیں اس چیز کو مارجنلائز کرنے کے اور منیمائز کرنے کے ان میں سے ایک چیز جو ذہن میں رکھی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کہ بچوں کو اگر دوست ان کو دیئر اون ویز تو ان کو چاہیے کہ وہ بچوں سے بھی یہ چیز کمیونیکیٹ کریں اور شیئر کریں اور بچوں کو بھی بتائیں what they are planning to do تاکہ بچوں کو بھی ایک ٹائم مل جائے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرنے کا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ آپ کو جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا ایک لیکچر میں کہ چیزیں ٹرومیٹک اس وقت بنتی ہیں جب انسان کو وقت نہ ملے ان سے ان کے لیے یو نو ان کے اراؤنڈ تیاری کرنے کا تو لہٰذا جہاں پہ ڈیورس ایک پلان طریقے سے کی جاتی ہے سوچ سمجھ کے کی جاتی ہے وہاں پہ ٹائم ملتا ہے پوری فیملی کو اور دونوں اسپاؤز کو بھی تو بہتر ہو بہتر ہو ہوتا ہے اگر پیرنٹس جو ہیں وہ ریسپانسبلی ایکٹ کریں اور بچوں سے اپنی چیزیں جو ہیں اپنی پلان جو ہیں وہ شیئر کریں تو کمیونیکیشن جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کمیونیکیشن آنےسٹ کمیونیکیشن ہونی چاہیے آنےسٹ کمیونیکیشن سے میری مراد یہ ہے کہ بچوں سے ٹروتھ فلی ساری بات کرے اور بچوں کی سینسٹیوٹی اور ایموشن کا بھی خیال رکھے اور بچوں کے اراؤنڈ سپورٹو ہو بلکہ میں نے کئی ایسے بھی پیرنٹس دیکھے ہیں جو اس طرح کی سچویشن میں they play dirty they try to hit each other below the belt اور کئی دفعہ ان کا طریقہ جو ہے ہٹنگ بلو دا بیلٹ وہ یہ ہے کہ وہ بچوں سے زیادتی شروع کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ دوسرے اسپاؤز کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگی تو دیٹ از پلینگ ڈرٹی تو یہ ہرگز ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے اسی طرح پیرنٹس کو یہ بھی چاہیے کہ وہ بچوں سے یہ واضح طریقے سے ان سے ڈسکس کریں کہ سپریشن کے بعد کیا سلسلہ ہوگا بچوں کا دونوں والدین کے ساتھ رہنے کا ملنے کا ٹائم گزارنے کا اور کیا فریکوینسی ہوگی کہ مثال کے طور پہ اگر بچے والد کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ how often are they going to meet the mother whether they going to meet the mother on a weekend basis اور whether they going to meet the mother on a fortnightly basis اور منتھلی بیسز اور وٹ ایور اسی طرح اس طرح کی سچویشن میں میں اکثر پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ that they should involve professionals also to not only help them بلکہ اینڈ گیو دیم ایڈوائس بلکہ یو نو بچوں کو بھی تاکہ سپورٹ مل سکے ایڈوائس مل سکے اور بلکہ رشتہ داروں کو اگر کوئی ایسا رشتہ دار آپ کی نظر میں ہے who can be supportive who can be helpful for the whole family you know ان کو بھی انوالو کرنا چاہیے اور اسی طرح یو you نو know, بچوں کے اسکول کے ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کو بھی سے بھی بات چیت یہ کرنی چاہیے کہ جی this is what we are planning to do تو ہم we like you to know that تاکہ اگر بچے میں کوئی چینج اسکول کے اینڈ پہ آتی ہے یا اگر آپ اس میں بچے میں کوئی چینج دیکھیں تو you should you would you know you would know why for instance اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے کے گریڈس فال کر جاتے یو نو بچہ جو پہلے اچھے نمبر لے رہا ہوتا ہے ایک دم سے یونیورسٹی جب وہ ایکسپیرینس سے گزرتا ہے تو اس کے گریڈس فال کر جاتے ہیں اس کے نمبر بہت کم آنے شروع ہو جاتے ہیں کئی دفعہ بچے فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اگر اسکول پرسنل کو اگر اسکول ایڈمنسٹریشن کو اس چیز کا پہلے پتا ہو تو پھر دے کین انڈرسٹینڈ کہ why it's happening they can be more support around the child تو آئیڈیا بیسکلی شیئرنگ کا کمیونیکیشن کا اور یو نو سپورٹ سسٹم کو انوالو کرنے کا پروفیشنس کو انوالو کرنے کا فیملی ریلیٹیوس کو انوالو کرنے کا اسکول کو انوالو کرنے کا یہی ہے کہ یہ جو پروسیس ہے یہ سب کے لیے جس حد تک بھی اسموتھن آؤٹ ہو سکتا ہے جس حد تک بھی اس کو یو نو ایزی بنایا جا سکتا ہے وہ بنایا جائے اندر source of stress is family and disability family illness جو ہے یہ بڑی ٹیپیکل سارٹ آف سچویشن ہوتی ہے کہ لیٹ سے کہ اب ہمیں اور آپ کو یہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اسٹریس جو ہے وہ ہر وقت ہر فیملی میں ایک ایک خاص لیول کی ایک بیسل لیول کی تو ہوتی ہے تو اب بیسل لیول کی اسٹریس کے کے ساتھ ساتھ اگر لیٹ سے کہ آپ پیرنٹ ہیں اور آپ کو اسکول سے بچے کے اسکول سے فون آ جائے کہ جی بچہ بیمار ہے اس کو یو نو وامٹنگ ہو رہی آپ اس کو آ کے لے جائے تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی کال آتی ہے تو دا پیرنٹ ہیز ٹو رن ٹو دا اسکول اینڈ برنگ دا چائلڈ بیک یو نو فرام دا اسکول برنگ ایم ہوم تو تو اس طرح کی سچویشن میں یو نو ہیونگ ٹو گو تھرو آل دس ڈیفینیٹلی ایڈس ٹو دا دا اسٹریس دیٹ اے پرسن آلریڈی ہیز ان ڈے تو جب بچوں کو سیریس کرونک اگر ہو جائے تو پھر وہ جو اسٹریس ہے فیملیز کو وہ کانسٹینٹلی لانگ ٹرم بیس پہ on a daily base one has to go through that and deal with it تو پارٹ آف دا اسٹریس جو ہے وہ اسٹیم کرتی ہے اس چیز سے کہ بچے کی کرونک کنڈیشن جو ہے وہ ایک ایک کانسٹینٹ کیئر ایک کانسٹینٹ ڈیمانڈ ایک کانسٹنٹ سارٹ آف ایک ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے that parent has to now take time for this particular child on a daily basis وہ ایک دن کا ایک دن کی بات نہیں رہتی بلکہ وہ ایک ایک ڈیلی بیسس کی بات ہو جاتی ہے اور یہ چیز اکثر اوقات میں نے دیکھی ہے کہ فار انسٹنس وہ پیرنٹس جن کے بچوں کو کوئی ڈیولپمنٹل ڈسبلٹیز ہے یا کوئی آٹزم ہے فار اگر کوئی اس طرح کی کنڈیشن ہے تو یو نو تو then they have to take out time for the child on a daily basis you know because the child is dependent on the parent they have to take out time جو کہ اچھے خاصے ایک major chunk of their time goes towards that تو یہ سارا کچھ جو ہے there is a price that the parent has to pay for that اور پرائز جو ہے وہ اسٹریس کی شکل میں ہوتی ہے اس شکل میں ہوتی ہے کہ پیرنٹ جو ہے وہ اپنا ٹائم جو ہے اس کو کم کرتا ہے اپنی ایکٹیویٹیز کے ٹائم کو کم کرتا ہے اور بچے کی ایکٹیویٹیز کا ٹائم جو ہے اس کو بڑھاتا ہے اسی طرح جس طرح ہم نے سسٹک فائبروسس کی بات ایک لیکچر میں کی تھی آپ کو یاد ہی ہوگا یہ ایک ریسپریٹری سسٹم کی ڈیزیز ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جس میں for instance parent has to take the child for physiotherapy you know two three times a day کیونکہ وہ جو میوکس ہوتا ہے وہ اندر جمع ہو جاتا ہے اور اس کو لنگس کو صاف کرنے کے لیے کیونکہ وہ لنگس میں وہ اکٹھا ہو جاتا ہے فزیوتھیراپی ریکوائرڈ ہوتی ہے اور اور اس طرح کی سروسز ریکوائرڈ ہوتی ہیں جو کہ ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے تو ان ادر ورڈز فیملی جو ہے ان کی اپنا جو لائف اسٹائل ہے وہ سارا کا سارا ریوالو کرنا شروع کر دیتا ہے بچے کی نیڈس کے اراؤنڈ اور یہ جو چیز ہے یہ بذات خود دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ this becomes a very big source of stress for the parent اور اسی طرح اور میڈیکل نیڈ یہ جو میڈیکل نیڈ جو ہوتی ہیں other than the time factor other than the emotional investment other than the time investment یہ یو نو ایک فائنینشیل انویسٹمنٹ بھی مانگتی ہیں اور some of the treatment and some of the things that have to be done to for the rehabilitation of the child family پہ پڑتا ہے ان کا اسٹریس لیول کو انکریز کرنے میں اسی طرح فیملی ممبرس کا ریلیشن شپ میں نے دیکھا ہے اکثر سفر کرنا شروع کر دیتا ہے جہاں پہ کوئی بھی ایک بچہ اس طرح کا اسپیشل نیڈس کا بچہ ہو یا ایک ایسا بچہ ہو جس کو کوئی ایسی میڈیکل کنڈیشن ہے یو نو جس کی وجہ سے the child is you know is dependent on the parents تو جس فیملی میں ایسے بچے ہوتے ہیں اس فیملی کی کوالٹی آف لائف کسی حد تک جو ہے وہ اسٹریس کی وجہ سے وہ افیکٹڈ ہونی شروع ہو جاتی ہے اس کی جو کوالٹی ہے وہ یو you نو know, کم ہونی شروع ہو جاتی ہے وہ وہ ان, ان کی لائف جو ہے وہ سفر کرنی شروع کر دیتی ہے اور اس کا ایک اور جو اثر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فیملی ممبرس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے اتنا ٹائم نہیں نکال پاتے جتنا otherwise healthy family they could have possibly done تو اس سے کئی دفعہ دیکھنے میں آیا یہ آتا ہے کہ باقی جو سبلنگس ہیں ایک تو بچہ لٹ سے وہ ہو گیا جو بیمار ہے لیکن جو باقی کے جو سبلنگس بہن بھائی اس کے ہیں they start to feel short change they start to feel کہ ان سے زیادتی ہو رہی ہے you know they start to feel کہ پیرنٹس جو کا ٹائم جو ہے وہ ان کو نہیں ملتا اور کئی دفعہ یہ جو چیز ہے یہ ان کے ذہن میں at a psychological and emotional level جو ہے یہ یہ کئی سالوں کے لیے بلکہ کئی کئی پوری پوری زندگی کے لیے کئی دفعہ یہ چیزیں چلتی ہیں اسی طرح یہ تو بچے کی بیماری کا میں نے آپ کو بتایا کہ امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے اور کس طرح وہ اسٹریسفل ہو سکتا ہے پیرنٹس کے لیے اسی طرح کئی دفعہ ایک پیرنٹ کو یا ایک ایڈلٹ کی جو ہے یا جو ہے وہ بھی فیملی پہ بالکل اسی طرح کا اسٹرین اور اسٹریس لا سکتی ہے جس طرح کا بچے کی بیماری لا سکتی ہے اگر ایڈلٹ یا اگر لیٹ سے کہ you know if a father in a family for instance you know اگر اس کو کوئی ایسی بیماری ہو جائے تو اور وہ main you know financial breadwinner ہو کہ آپ کی گھر کو چلانے والا آپ جیسے ہمیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو بریڈ ونر ہوتا ہے وہ والد ہوتا ہے تو اگر اگر اس گھر کے میل ممبر والد کو کوئی اس طرح کی کنڈیشن ہو جائے تو پھر سارا کا سارا جو ہاؤس ہولڈ ہوتا ہے یو نو وہ اس کی وجہ سے under lot of stress and strain کیونکہ ایک ایمبیگوٹی سی ایک انپرڈکٹیبلٹی سی پیدا ہو جاتی ہے سچویشن میں کہ you know the kind of lifestyle we have you know آیا وہ مینٹین ہو رہے گا یا نہیں رہے گا کیا ہوگا فار انسٹنس اگر اگر ہم اسی چیز کو آگے چلائیں اور ہم یہ پوز کر لیں ایک منٹ کے لیے کہ let a father who's a breadwinner in family you know ends up having a heart attack اور ہارٹ اٹیک کے بعد اس کو یو نو ایک ہارٹ پرابلم ہو جاتی ہے اب اس کی ہارٹ اٹیک اور ہارٹ پرابلم کی وجہ سے ناٹ اونلی کہ اس کی وائف ول سفر کیونکہ the wife would obviously experience a lot of stress because there would be lot of fear جو ہے you know rightly will be associated with the heart attack you know ایک فیئر تو یہی ہوگا کہ کہیں دوبارہ نہ ہو جائے اور دوبارہ اگر ہو گیا تو یو نو وہ کہیں فیٹل نہ ہو جائے یو نو دوسرا ایک اسٹریس جو اور ایڈ ہو جائے گی ڈپینڈنس کی وہ یہی ہوگی کہ جی آیا if something happens to the breadwinner of the family تو پورے فیملی کا کیا بنے گا یو نو خاندان کا کیا بنے گا how would we live how would the family survive I mean یہ یہ سارے جو اسٹریسز ہیں یہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور کئی دفعہ دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ اس طرح کے ہاؤس ہولڈ میں جہاں ایک بزرگ یا ایک بریڈ ونر یا ایک اسپاؤز یا ایک پیرنٹ جو ہے has and having a problem وہاں پہ آہستہ آہستہ باقی جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں وہ اس کا کچھ اس کے جو فنکشنز ہوتے ہیں جو رول اس کا ہوتا ہے اس ممبر کا وہ تھوڑا سا وہ یو نو اسیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ اسیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں بیوی کچھ اسیوم کر لیتی ہے بڑے بچے جو ہے وہ اس کی اسیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں till such a time that this person جو ہے یہ پوری طرح سے ریکور نہ ہو جائے اب ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بلکہ ایک امپورٹنٹ سوال آپ کہہ لیجیے جو اس وقت اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ جو فیملی کی اسٹریس ہے فیملی ممبر کے بیمار ہونے کی وجہ سے آیا اس میں ایج کا کیا دخل ہے یو no does age anyway determine the level of stress the family experience ہاں آئی تھنک اس کا جو جواب ہے کہ yes the age definitely does have a impact on the level of stress family goes through کہ فار انسٹنس اگر کوئی آدمی لیٹ سے ایڈوانس ایئرز میں ہے یو نو ساٹھ ساٹھ ستر سال کی اس کی عمر ہے اور اس کو کینسر ہو جاتا ہے تو اس کا یو نو اس کو جو فیملی ہے ایک ڈفرینٹ انداز میں اس کو ایکسپیرئنس کرے گی ایز اپوز ٹو دیٹ اگر کوئی تیس سال کا ممبر ہے فیملی کا and that person is diagnosed with cancer اس کا امپیکٹ بڑا ڈفرینٹ ہوگا تو سو یہ from that point of view the age جو ہے that does have a impact on how the family is going to deal with the stress chronic illness جو ہوتی ہے وہ انویریبلی اسٹریس کو فرسٹریشن کو ڈسٹریس کو اور اینگر کو اس کو پروڈیوس کرتی ہے اور اس میں جو ایکسپیکٹیشنز ہیں فیملی کی they have a very important role to play you know how the family looks at the future for it has a very important role to play لیکن or disabled وہاں پہ جو اسٹریس جو کریٹ ہوتی ہے وہ انویریبلی اس چیز کے اراؤنڈ ہوتی ہے کہ جو باقی کے فیملی کے ممبرز ہیں you know who are the caregivers what kind of stress are they going to experience in taking care of that person you know that is something which causes stress in such cases اسی طرح ایک اور امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ if a member of the family dies then what sort of a that create you know how does the family deal with that kind of stress that's another important factor the impact of death you know varies from age to age اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ children you know five years and younger ان کا جو ان پہ جو امپیکٹ جو ہے یا اسٹریس جو ڈیتھ کا ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا particularly death of a parent جو ہے and and they come out of it you know in much shorter time as to and adults for instance اسی طرح دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ کہ بچوں کو جو کانسیپٹ جو ڈیتھ جو ہے چار سے آٹھ سال کی عمر کے بچوں کا جو ہے یو نو وہ دے ان کو اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں اس کے بارے میں ہوتی سو دیو فور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اکثر سننے میں بھی یہ آتا ہے بلکہ کئی دفعہ ہم بچوں کو سمجھانے کا ہمارا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جی somebody close to the family والد کی ڈیتھ اگر ہو گئی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی والد جو ہے اللہ میاں کے پاس گئے ہیں تو وہ اللہ میاں کو مل کے تو پھر آئیں گے تو اس ایج میں یونیورسلی یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ بچوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یو you نو know, کہ جو بھی whoever has died has just gone for you know temporarily for a short time and will come back you know یہ جو ہے نا کہ کہ وہ چیز جو ڈیتھ ہے وہ ریورسبل فینومینا ہے یہ ایک جو چیز ہے یہ خاص طور پہ یگ بچوں میں چار سے آٹھ سال کی عمر میں خاص طور پہ یہ ملتی ہے لیکن آٹھ سال سے بڑے بڑی عمر کے جو بچے ہیں you know they have a different level of understanding of death and they know know کہ پرسن ڈائڈ یو اب وہ فزیکل فارم میں اور اس کے باڈلی فنکشن جو ہیں وہ دوبارہ سے ریوائو uh, نہیں ہوں گے and has gone for good اسی طرح دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ you know an adult child یا for instance let's say has died suffer is a tremendous loss اسی طرح you know losing a child a child you know that also very very painful and stressful experience parent to go through اور بہت امپورٹینٹ ہوپس جو ہوتی ہیں پیرنٹ کی is attach with a child you know around the future and around the vision جو فیوچر کی ایز اے فیملی ہوتی ہے وہ بریک ہو جاتی ہے اور اسی طرح دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایسے پیرنٹس جن کا اکلوتا بچہ ہوتا ہے and if that lonely you know that that single child you know the only child جس کو ہم کہتے ہیں if the only child dies تو اس سے بھی جو پیرنٹس کی آئیڈینٹی ہے وہ ہل جاتی ہے یو you نو know, وہ کافی حد تک افیکٹڈ ہو جاتی ہے اور ان کا جو رول ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ بھی افیکٹڈ ہو جاتا ہے سملرلی دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ وین اے اسپاؤز ڈائز جو دوسرا اسپاؤس جو جو بچ جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے اس کے جو ہوپس ہیں وہ شیٹر ہو جاتے ہیں اس کی ایکسپیکٹیشن اور رولس جو ہیں وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں اور ایک سینس آف لونلینس جو ہے کیونکہ وہ جو کمپینین شپ اتنے سالوں کی ہوتی ہے جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو ایک بہت serious sense of loneliness and a sense of you know you know a void جو ہے لائف میں کہ there is nobody that belongs to me you know there is nobody who loves me there nobody who i'm no more special for anybody you know اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک سینس آف انسیکیورٹی جو ہے وہ بھی داخل ہو جاتی ہے دیکھنے میں یہ بھی اکثر آتا ہے اور researches بھی یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ وہ spouses جو جلدی ارلی ایڈلٹہڈ میں اگر ڈیتھ ہو جائے اسپاؤس کی تو وہ کافی جو لاس ہوتا ہے وہ دوسرے اسپاؤس کے لیے کافی اسٹریسفل ثابت ہوتا ہے and it's a very very painful experience to go through اب تک ہم نے دو چیزوں کی بات کی ہے دو سورسز کی بات کی ہے ایک تو پرسنل سورسز تھے اور دوسرے فیملی کی سورسز آف اسٹریس کی ہم نے بات کی ہے now the next element that I like to focus is sources in the community and society کہ سوشلی جو ہماری انوائرمنٹ ہے وہ سیٹ اپ جو ہمارا ہے in what way does that add to our stress یہ چیز you know we all know that our interpersonal relationship جو ہے outside the family they also can become a source of stress for us خاص طور پہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایسی انوائرمنٹس جو کہ کمپیٹیو انوائرمنٹس ہیں یو نو جہاں پہ تھوڑا سا انسان کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور لوگوں کا you know they become source of stress اسی طرح یو نو کمپیٹیو اسپورٹس یا گیم جو ہے they can be a source of stress اسی طرح یو نو پڑھائی جو ہے that can also be a source of stress this competition in that also تو یہ جو اسٹریس جو ہماری ہے it's associated with our occupation you know it's associated with our environment it's also associated with our job اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ ہماری جو اسٹریس ہوتی ہے وہ ایسوسیٹ ہو سکتی ہے تو آج خاص طور پہ میں جابس کے حوالے سے جو اسٹریس پیدا ہوتی ہے اس کی میں بات کروں گا انوائرمنٹ کے حساب سے جو اسٹریس پیدا ہوتی ہے وہ میں اگلے لیکچر میں کور کروں گا آج ہم تھوڑا سا غور کریں کہ how do jobs create stress how do job جو ہے they contribute toward stress we all know those of that job جو ہے ہمارے لائف میں اسٹریس جو ہے وہ ایون بینگ اے اسٹوڈنٹ جو ہے از این آکوپیشن اوکے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نوکری کر رہے ہو تو اسٹریس پیدا ہوگا but even if you are occupied as a student that can also create stress so working in occupational setting working in work environment جو ہے that can add to stress and does add to stress وہ الگ بات ہے کہ جو اسٹریسز ہوتی ہیں آکوپیشن سے ریلیٹڈ اکثر اوقات they they are are minor stresses I mean things happen and and and we we we of of of let go them them them forget come out ان کا جو امپیکٹ ہم پہ پڑتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بہت دیر پا امپیکٹ ہو you know is just short lived لیکن کئی دفعہ یہ جو ورک ریلیٹڈ اسٹریسز جو ہوتی ہیں جو جاب ریلیٹڈ اسٹریسز ہوتی ہیں یہ بڑی انٹینس ہوتی ہیں یہ بڑی پاورفل ہوتی ہیں اور کئی دفعہ ان کا جو امپیکٹ ہے جو ریپل یہ کاز کرتی ہیں وہ بڑا دور تک ریپل جاتا ہے اس کا امپیکٹ جو ہے بڑا دور تک جاتا ہے تو اب جو سوال اٹھتا ہے کہ جی اچھا وہ کیا اسٹریسز ہے what kind of job stresses ایسی ہے یا ایسے کیا فیکٹرز ہیں جو جاب اسٹریسز کو پیدا کرتے ہیں I mean that's a very important جو اٹھتا ہے یہ جو اسٹریسز ہیں ان کو ہم دو کیٹیگریز میں یا دو طریقوں سے دو پرسپیکٹو سے دیکھ سکتے ہیں پہلا جو پرسپیکٹو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیز آر اسٹریسز جو ورک لوڈ کی وجہ سے ورک لوڈ سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کا جو نیچر ورک ہے دیٹ ڈیمانڈز لانگ آور آپ کو دس دس گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے اور بہت کام کرنا پڑتا ہے کہ بیچ میں آپ کو کھانا کھانے کی بھی فرصت نہیں ملتی آپ کو چائے پینے کا بھی موقع نہیں ملتا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یو نو مثال کے طور پہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کو دو دو نوکریاں کرنی پڑتی ہیں کیونکہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے پیسوں کی وہ ایک نوکری سے پوری نہیں ہوتی تو جب آپ دو نوکریاں کرتے ہیں تو بجائے آپ آٹھ گھنٹے کی جاب کرنے کے آپ چودہ گھنٹے کی جاب کر رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ آپ سولہ گھنٹے کی جاب کر رہے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ آپ جاب اس لیے بھی بہت لمبے آوز کرتے ہیں کہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا جو باس ہے وہ مجھ سے خوش ہو جائے اور اور آپ کو پتہ ہے کہ you know it's not a very elegant reason to to work for sixteen to keep the boss happy کیونکہ باس نے پھر بھی خوش نہیں ہونا تو اس لیے ہمیشہ ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ اپنی خوشی کو اور ایک ہیلدی پرسپیکٹو کو ذہن میں رکھیں تاکہ چیز جو ہے وہ ایک ہیلدی طریقے سے کی جائے اسی طرح ایک اور ریزن جو دیکھنے میں آتا ہے جو جاب ریلیٹڈ اسٹریس کا ریزن بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ are manual activities manual activities مراد ہے کہ جی جس میں لٹ سے کہ جی آپ اگر کسی اسٹور میں کام کر رہے ہیں تو آپ وہ کیش رجسٹر پہ کام کر رہے ہیں پیسے نکالے پیسے پکڑائے دیے کسٹمر کو پیسے دیے نوٹ لیا دراز میں ڈالا آئی مین اس طرح کا اگر مینول کام ہو تو وہ بھی ہمارے لیے کئی دفعہ فزیکلی اسٹریسفل ہو جاتا فزیکل اسٹریس سے مراد یہ ہے کہ جی، اکثر اوقات اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں وہ یو نو شولڈرس کی درد وہ نیک کی درد کی کمپلین کرتے ہیں کیونکہ ان کو ایک ہی پوسچر میں ایک ہی پوزیشن میں رہ کے انہیں کام کرنا پڑتا ہے تو یہ بھی ان کے لیے اسٹریسفل ہو جاتا ہے کئی دفعہ اس کے علاوہ دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ جابس جہاں پہ آپ کی ابلٹی کو انڈر یوٹیلائز کیا جا رہا ہو وہ بھی آپ کے لیے اسٹریسفل بن جاتی ہے یو نو کئی دفعہ ہمیں یہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی ہمارے نیچر ورک ہی ایسا ہوتا ہے کہ جی ہم بیٹھ کے کام ہمارا آٹھ گھنٹوں میں جو ہے وہ یو نو صرف آدھے گھنٹے کا ہے اور باقی سات گھنٹے ہم بیٹھے موسیقی سنتے رہتے اب ہمیں موسیقی کا سننا جو ہے ویسے تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ بڑا پرابلی یا دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ جی پرابلی بڑا ریلیکسنگ کام ہے لیکن یہ یہ ریلیکسنگ ہرگز نہیں ہوتا کیونکہ انسان جب اپنے آپ کو انڈر یوٹیلائز کرتا ہے تو اس سے بھی ایک بورڈم کا فیکٹر سیٹ ان ہو جاتا ہے اور یہ جو بورڈم کا فیکٹر ہے یہ بھی ہمارے لیے اسٹریسفل بن جاتا ہے اسی طرح دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اگر ہم اپنی جاب کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہوتے اور اگر ہمارا جو جاب ہے اس میں ہماری انوائرمنٹ ایسی ہے کہ اس میں ہمیں پازیٹیو اسٹروکس یا پازیٹیو فیڈ بیک نہ ملے تو وہ چیز بھی ہمارے لیے وہ جو پروسیس سے گزرنا جو ہے وہ ہمارے لیے کافی یو نو پین فل اور اسٹریسفل بن سکتا ہے اسی طرح you know what sort of responsibility is given to us in work you know that also determines کہ جی کام جو ہے ہمارے لیے کتنا اسٹریسفل بنتا ہے فار انسٹنس اگر میڈیکل ورک لوڈ ہے تو میڈیکل ورک لوڈ جو ہے اس میں رسپانسبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے کیونکہ یو نو پیشینٹس کا خیال رکھنا یا ان سے ڈیل کرنا یا ان کو وقت پہ دوائیاں دینا یا اس طرح کی اگر رسپانسبلٹی ہماری ہے تو یہ جو رسپانسبلٹی ہے یہ کافی پریشر کریٹ ہمارے لیے کر سکتی ہے اسی طرح if we are working intensive care unit you know جہاں پہ یو نو لوگوں کی زندگی جو ہے وہ کسی حد تک ان کی ریسپانسبلٹی ہمارے ہاتھ میں ہے تو that can be also source of you know lot of stress for us اسی طرح دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ جو نرسز کا جاب ہے you know that's also can be very demanding and very you know and very stressful at times for them تو نیچر ایک اپنی جو ڈیمانڈ ہے so there different profession like fire fighter جو ہے یا پولیس کے لوگ جو ہے یا ان کے جابس کی بھی ایک اپنی اسٹریس ہے you know if you are working for the police department and you are dealing with investigation and you you are dealing with crime no so that that carries own stress also تو اسٹریس جو ہے can result you know from a number of reasons تو اس دفعہ جو ہے میں اس دفعہ کا جو لیکچر ہے اس کو ہم یہیں پہ میں اس کو ختم کرنا چاہوں گا اور ورک ریلیٹڈ اسٹریس اور انوائرمنٹل انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ اسٹریس کو ہم اپنے اگلے لیکچر میں کور کریں گے تو مجھے امید ہے آپ کو یہ جو لیکچر ہے یہ سمجھ آیا ہوگا اور آپ اپنے ہینڈ آؤٹس کو نو ساتھ ساتھ ضرور کنسلٹ کریں اور پڑھیں تاکہ چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ کلیئر ہوتی جائیں تو انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا خدا حافظ